وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون اور آپ کے رب اے نبی بالکل بے نیاز ہیں رحمت والے ہیں اگر وہ چاہیں تو تم سب کو اٹھا لیں اور تمہارے بعد جس کو چاہیں تمہاری جگہ آباد کر دیں جیسا تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے اے نبی آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی عمل کر رہا ہوں سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جاتا ہے اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی نہ ہوگی سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ مخلوق سے بے نیاز ہیں ارشاد ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب تمام مخلوق سے من جمیع الوجو یعنی ہر اعتبار سے غنی ہیں بے نیاز ہیں ہر احوال میں سب اللہ کے محتاج ہیں اور اس کے علاوہ وہ اللہ رحیم و کریم بھی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں فرمایا ان اللہ بن سلعف الرحیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربان اور شفیق ہے اگر تم اے لوگوں اللہ کے عوامر و نواحی کی مخالفت کرو گے یعنی اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں نہ کرو گے اور جن سے روکا ہے ان کو کرو گے تو اگر وہ اللہ چاہیں تو تم کو اس کے سلے میں ہلاک و برباد کر دیں گے اور پھر جس قوم کو چاہیں گے تمہارا جانشین بنا دیں گے تاکہ یہ دوسری قوم اللہ کی برداری کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک دوسری قوم کی ضروریت سے پیدا کیا وہ اللہ اس بات پر قادر ہیں اللہ پر یہ چیز آسان ہے جیسا کہ اللہ نے قرون اولا کو ہلاک کر دیا اور پھر بعد کی قوموں کو لا بسایا اسی طرح وہ اللہ اس قوم کو ہلاک کرنے اور دوسری قوم کو لانے پر قادر ہیں سورہ نساء آیت نمبر 133 اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 تا 16 میں فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اللہ کے فقیر ہو اور اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کے قابل صرف وہی ہے وہ جو چاہے تو تم کو فنا کر کے ایک دوسری مخلوق کو پیدا کرے یہ اللہ تعالیٰ پر دشوار نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے منہ پھیرو گے تو تمہاری بجائے دوسری قوموں کو اللہ بدل دیں گے پھر تمہارا ذکر بھی باقی نہ رہے گا ابان بن عثمان رحمہ اللہ اس آیت سے متعلق کہتے ہیں کہ ضروریت اصل کو بھی کہتے ہیں اور ضروریت نسل کو بھی کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ انما وما انتم بمعجزین یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبر دے دیجئے کہ امر معاد سے متعلق جس بات کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ محالہ ہو کر رہے گی تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے وہ تو اس بات پر قادر ہیں کہ تمہیں پھر سے زندہ کر کے خواہ تم خاک کیوں نہ بن جاؤ اور تمہاری ہڈیاں تک کیوں نہ گل جائیں پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں اپنی جگہ کرتا رہوں گا اور اس بات کو تم قریب میں جان لو گے یہ بڑی سخت وعید اور زبردست تحدید ہے یعنی اگر گمان کرتے ہو کہ تم ٹھیک راہ پر ہو تو اسی پر چلو اور میں بھی اپنے منہج اور اپنے طریق میں چلتا ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 121 میں فرمایا کہ اے نبی ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اپنا کرتے رہو اور میں بھی اپنا کرتا رہوں گا تم بھی میرا انتظار کرو اور میں بھی تمہارا انتظار کرتا ہوں قریب میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کی بھلائی یعنی انجام کی کس کے لیے ہے یاد رکھو ظالم کبھی فلا نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ نے رسول سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا ان کے لیے بیسیوں شہر فتح کیے انہیں ملکوں پر قابض و متصرف بنایا اور اپنے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو چوٹی سے پکڑ کر نیچا دکھایا مکے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح کرا دیا اور سب مکے والوں پر انہیں غالب کر دیا اور تمام جزیر عرب پر ان کا حکم نافذ ہو گیا اسی طرح یمن اور بحرین پر بھی اور خود انہی کی زندگی میں سب کچھ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفۂ راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں امصار و اقالیم بھی فتح ہونے لگے جیسا کہ فرمایا سور مجادلہ کی آیت نمبر اکیس میں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہیں اور سور غافر کی آیت نمبر اکاون تباون میں فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مدد کریں گے جس روز کے ظالمین کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی ان پر لعنت ہے اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے اصور انبیاء کی آیت نمبر ایک سو پانچ میں فرمایا ہم نے بعد الذکر زبور میں لکھ دیا تھا کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے اور رسولوں سے متعلق خبر دی جا رہی ہے کہ ہم نے رسولوں کی طرف وہی بھیج دی تھی کہ ان کفار ظالمین کو ہم ہلاک کر دیں گے اور پھر دنیا میں ہم تم لوگوں کو بسائیں گے یہ ہماری عنایت ان لوگوں کے لیے ہے جو ہم سے ڈرتے ہیں اور سور نور کی آیت نمبر پچپن میں فرمایا کہ تمہارے ایمانداروں اور صالحوں سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ زمین میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا خلیفہ بنائیں گے جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو اپنا خلیفہ بنایا تھا اور جو دین کے اللہ نے پسند فرمایا ہے اس پر انہیں چلائیں گے اور خوف کے بعد ان کی زندگی امن سے بدل دیں گے کیونکہ وہ میری عبادت کرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اسی سرفرازی سے امتیاز خاص بخشا ہے اس کا اول و آخر شکر ہے فالحمد للہ اولا و آخرا و ظاہراً و باطنا بس اللہ ہی کے لیے تعریف اور اللہ ہی کا شکر ہے ظاہر میں اور باطن میں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی